اے ایمان والو جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو تحقیق سے کام لیا کرو اور جو شخص تم کو سلام کرے تو دنیاوی زندگی کا سامان حاصل کرنے کی خواہش میں اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو کیونکہ اللہ کے پاس مال غنیمت کے بڑے ذخیرے ہیں تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے پھر اللہ نے تم پر فضل کیا لہذا تحقیق سے کام لو بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب سے پوری طرح باخبر ہے